ایک منظومہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے باؤ بہشتی تو عرض کیا ہے جناب باپ ہو کے ماں معتبر ہیں محترم ہیں باپ ہو کے ماں معتبر ہیں محترم ہیں زندگی کی مشقت تو ہے ہی بچوں کے پالن پوشن کی بھی محبت سے پیار سے خلوص سے ماں مشقت اٹھاتی ہے زبان پر شکوے کا کلمہ کب لاتی ہے باپ بھی دنیا میں بے بدل رشتہ ہے منہ کا لکما جیب میں رکھ لاتا ہے منہ کا لکما جیب میں رکھ لاتا ہے منہ کھائے گا گڑیا کے کام آئے گا دو نمبری کمائی کے وہ کب کھا جاتا ہے پیٹ پر صحیح حصہ کا لک حصے کے لک میں پیٹ میں لے جاتا ہے پیٹ بر صحیح حصہ کے لک میں پیٹ میں لے جاتا ہے عمرہ چور اپنے بچوں پر جان دیتا تھا خراش بھی آتی تو تڑپ تڑپ جاتا تھا کس کے لیے آدھی رات کو گھر سے قدم باہر رکھتا تھا وہ ڈاکو نہیں تھا ہاں چوری میں نام خوب کمایا وہ ڈاکو نہیں تھا ہاں چوری میں نام خوب کمایا اور اتنی بات ہے علاقے کا ہر گھر عزیز رکھتا تھا اس سیل میں کوئی اس پر انگلی اٹھا نہیں سکتا جاتا تو ہے اس سے کب مفر ہے جاتا جانا تو ہے اس سے کب مفر ہے ایک روز وہ بھی ہر آخر ہوا جنازے میں خاص و عام شامل تھے جنازے میں خاص و عام شامل تھے چلی قسمت دیکھیے سات صفوں کا جنازہ ہوا چلی قسمت دیکھیے سات صفوں کا جنازہ ہوا ہر کوئی علاقے میں اس کی شرافت گن گا رہا تھا کئی دن بھورا بے رونق نہ ہوا گا رہا ہے تو ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے تو ایک جا رہا ہے اس کا بڑا لڑکا بورا نشین رہا اپنے انداز سے باپ گن گاتا رہا کہتا تھا با بہشتی کو کچا چور نہ تھا بس ایک آدھ بار پکڑا گیا بس ایک آدھ بار پکڑا گیا پولیس تل لگا رہی تھی پولیس تل لگا رہی لگاتی رہی مگر وہ نہ مانا تھا قسم لے لو جو کبھی چوری کے جرم میں جیل گیا اس کی کوئی چوری پولیس ریکارڈ میں نہیں یہ کھلی بکواس ہے کہ وہ چور تھا اس کے ہونے پر سب آشاش کر اٹھے یہ بھی اس نے بتایا جب وہ مرا ان کی ماں کو بگا کر لایا وہ اس کے پیٹ میں تھا نانا اس کا علاقے کا بڑا کنی خان تھا نانا اس کا علاقے کا بڑی خن... بڑا کنی خان تھا زور اس نے ایڑی چوٹی کا لگایا مگر کہاں بابو تین اس کی ایک بھی نہ چلنے دی بہشتی نے اس کی ایک بھی نہ چلنے دی بازو دے دیتا بازو دے دیتا تو کیا لاج رہتی بازو دے دیتا تو کیا لاج رہتی ہار کرنا نہیں اس کا چپ ہو گیا اس کے پاس اس کے سوا کوئی رستہ بھی نہ تھا آفرین آفرین فلک بوس نعرہ بلند ہوا امو کماگر نے یہ لکما دیا صدیوں بعد ایسے پوت جنم دیتے ہیں صدیوں بعد ایسے پوت جنم لیتے ہیں انو کہنے لگا ہمیں اس کی جیداری پر ناس ہے شیر تھا شیر تھا دلیر تھا یہ سب کیوں تھا بڑے کا بڑا پوت باپ کے اصولوں کو بھول گیا تھا اگر اس کا آلہ کیسے ہوتا تھا آغاز اس کا علاقے سے ہوتا تھا جب کبھی خالی ہاتھ رہتا تو ہی باہر کا رخ کرتا تھا جب کبھی حالی ہاتھ رہتا تو ہی باہر کا رخ کرتا محنت کی کمائی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے محنت کی کمائی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے تیسی ہی وہ راہ تھی کہ وہ اس کے گھر سے تلا رہے مٹی سی ہی وہ رہا تھی کہ وہ اس کے گھر سے تلا رہے اس حوالہ سے تو اس کے باب بہشتی کی ہر دل میں یاد تازہ بتازا تھی اس حوالہ سے اس کے باب بہشتی کی ہر دل میں یاد تازہ بتازا تھی اگلو اگلے وقتوں کے طور ہی کچھ اور تھے اپنے علاقے کی عزت پر آنکھ اپنے علاقے کی عزت ہر آنکھ میں تھی آج خرابی گھر سے شروع ہوتی ہے آج خرابی گھر سے شروع ہوتی ہے خیر اب چوری کی رسم رسم بد کب رہ گئی ہے خیر اب چوری کی رسم بد کب رہ گئی ہے یہ رسم اگلے وقتوں کی تھی نمرود اثر بڑی کرسی پر بیٹھ کر ڈاکے ڈلواتا ہے سمان سامان سامان لٹ جانے جائے خیر سامان لٹ جائے خیر ہے اور آ جائے گا سامان لٹ جائے خیر ہے اور آ جائے گا فراؤن بچوں کو مرواتا تھا یہ بچوں بوڑھوں ضعیفوں غریبوں مسکینوں کو بھی کھا پی جاتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے عمرے کے قدموں پر ہے اور اس کے حرامی بچے عمرے کے بچوں کے پیروں ہیں لوگ آج بھی عمرے کو یاد کرتے ہیں فرعون بچوں کو مرواتا تھا یہ بچوں بوڑھوں ضعیفوں غریبوں مسکینوں کو بھی کھا پی جاتا جاتا ہے ہاں اتنا دور ہے عمرے کے قدموں پر ہے مگر اس کے حرامی بچے عمرے کے بچوں کے پیرو ہے مگر اس کے حرامی بچے عمرے کے بچے بچوں کے پیرے پیروں ہیں لوگ آج بھی عمرے کو یاد کرتے ہیں منہ پر نہیں پر آگے پیچھے اس کے بیٹوں کو برا بھلا کہتے ہیں آگے پیچھے نہیں اس کے پیچھے اس کے بیٹے کو برا بھلا کہتے شکریہ